سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرتے تھے ہم میں سے کوئی روزہ رکھ لیتا تھا اور کوئی نہیں رکھتا تھا روزے دار روزہ نہ رکھنے والوں پر اور روزہ نہ رکھنے والے روزے دار پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ جو شخص سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ روزہ رکھ لے تو یہ اچھا ہے اور جو کمزوری محسوس کرتا ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے حدیث نمبر اڑتیس سو اٹھائیس مسند احمد